حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں مشغول ہوں گے اچانک ایک نور نمایاں ہوگا وہ سر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ رب ان کے اوپر جلوہ فروز ہوگا وہ فرمائے گا اے جنت والو تم پر سلامتی ہو اس آیت مبارکہ میں یہی مذکور ہے سلام من رب الرحیم مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اس کا دیدار کریں گے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں دیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائے گا اور ان کے گھروں میں اس کی طرف سے نور اور برکت رہ جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو چوراسی